بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النحل آیت اٹھارہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان یعنی تمہارے گناہوں اور خطاؤں کے باوجود مغفرت و رحمت فرما کر تمہیں اپنی نعمت عطا فرماتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں ان نعمتوں کا پورا شکر تو تم ادا کر ہی نہیں سکتے لہٰذا شکر ادا کرنے میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے اور تھوڑے سے شکر پر بہت سا اجر عطا فرماتا ہے یا یہ کہ جو شخص ناشکری سے توبہ کر کے شکر گزار بن جائے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت و رحمت عطا فرماتے ہیں آیت ایک سو دس ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار نے شدید مظالم ڈھائے اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا بعض مسلمانوں نے مجبور ہو کر صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ لیا اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اور بڑی استقامت کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہے ان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ پچھلی خطا معاف ہوئی اور اللہ تعالی کی رحمت نصیب ہوئی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت و جہاد اسباب مغفرت ہیں ترجمہ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے سخت آزمائش میں پڑھنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کرتے رہے اور قائم رہے بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے آیت ایک سو پندرہ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ترجمة اللہ تعالی نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ چیز بھی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو پھر جو کوئی بھوک کے مارے مجبور ہو جائے نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان یعنی حقیقی مجبوری بھی اسباب مغفرت میں سے ہے آیت ایک سو انیس ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم توبہ کے بارے میں کھلا اعلان عظیم الشان فضل اور سخاوت ترجمہ پھر تیرا رب ان کے لیے جو جہالت یعنی نادانی سے برے کام کرتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور سدھر گئے بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد یقیناً بخشنے والا مہربان ہے لغفور الرحیم جہالت یعنی نادانی سے اس لیے فرمایا کہ انسان جو گناہ اور نافرمانی بھی کرتا ہے خواہ جان بوجھ کر کرے وہ فی الحقیقت بے عقل اور نادان بن کر ہی کرتا ہے جب بندہ توبہ کر لے اور نیک اعمال میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں خواہ کتنے ہی سخت گناہ کیوں نہ ہوں